صورت النساء آیت ایک سو پانچ ایک سو چھ ایک سو دس ایک سو گیارہ ایک سو بارہ اور ایک سو سولہ انزلنا کی تب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فیصلہ کرنے میں انصاف لازمی ہے کوئی نیک ہو یا بد مسلمان ہو یا کافر سب کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انصاف سے فیصلہ کیا جائے اور خیانت کرنے والوں کی طرف داری نہ کی جائے اگر تحقیق سے پہلے کچھ طرف داری کسی خائن کی کر لی ہے تو اس پر استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا کوئی کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے مثلا تہمت لگانا یا ایسا گناہ کرے جو خود اپنی ذات تک محدود رہے ان تمام گناہوں کا علاج استغفار اور توبہ ہے توبہ کے بعد اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں گناہ کو اپنا دشمن سمجھو کیونکہ گناہ کا نقصان گناہ گار ہی کو پہنچتا ہے اور اس کی سزا بھی اسی کے لیے ہے پس توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کیا پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی تو اب اس کا جرم دگنا ہو گیا اصلی گناہ بھی اپنے سر اور جھوٹی تہمت کا مزید گناہ اٹھا لیا اس لیے گناہ کر کے دوسروں کے ذمے نہ ڈالو بلکہ توبہ کرو استغفار اور توبہ پر اہم مضمون ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا مشرق بغیر توبہ کے مر گیا تو اب اس کے لیے مغفرت کی کوئی امید نہیں ہے مغفرت سے محرومی کے اسباب